دوسری سند سیدنا ابو موسا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا مشیزے کی طرح ہل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیانہ روی اختیار کرو حدیث نمبر بتیس سو ایک مسنت احمد